ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کو ککڑی کے ساتھ کھاتے ہوئے دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو اڑتالیس